حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں سے منع فرمایا تو انصار نے کہا ہمیں ان برتنوں کے استعمال سے کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کوئی حرج نہیں یعنی استعمال کر سکتے ہو درج حدیث میں مزید وضاحت ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ننانوے